ہیں کیوں آ رہی ہیں قرآن کریم کا گہرا مطالعہ رکھنے والے علماء کا خیال ہے اور حدیثوں پر جن کی نظر ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام اعمال کے نتیجے میں ہو رہا ہے فضائیں بگڑ رہی ہیں بیماریاں آ رہی ہیں وبائیں آ رہی ہیں تو ہمارے اعمال میں بھی خرابی آئی ہے برائیاں بڑھ گئی ہیں کثرت سے ہو گئی ہیں اس نے ان تمام چیزوں کو دعوت دے رکھی اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے اور ایک قانون ہے اس قانون کو عربی زبان میں کہتے ہیں امحال امحال کے معنی مہلت دینا یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ کسی قوم کو گناہوں پر اور معاشیات پر فوراً نہیں پکڑتے مجرم کو اتنی مہلت ملتی ہے اتنی تاخیر پکڑنے میں اللہ تعالی کرتے ہیں کہ نکوکار اور فرما بردار اپنی فرما برداری کے بعد میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو تو کچھ ہوتا نہیں ان کی تو کوئی پکڑ آتی نہیں ان کو تو بہت لمبا ٹائم مہلت دی تو یہ اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے اس لیے مہلتوں کا معاملہ کرتے ہیں بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں بیچ میں بیچ میں اپنی ڈور کو ذرا کھینچتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کسی طرح سے متوجہ نہیں ہوتے تو پھر پکڑ آتی ہے ایک عرصے تک تو نہیں پکڑتے شاید کے برائی سے بچانے والے برائی کے بارے میں بتانے والے برائی کے بارے میں سمجھانے والے ان کو پورا موقع ملے کیونکہ سماج میں دونوں طرح کے انسان ہیں کچھ وہ ہیں جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اندر مبتلا ہیں تو جو بچے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ جو مبتلا ہیں ان کو سمجھائیں اور ازبس سمجھائیں قرآن کریم میں اعلی والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلاۃ وسلام کے زمانے میں رہی سمندر کے کنارے پر رہتے تھے اور سمندر کے کنارے والوں کے لیے غذا مچھلی ہے وہ مچھلی کا کاروبار بھی کرتے تھے اور مچھلی کا شکار بھی کرتے تھے کسی سے ان کا گزران بھی چلتا تھا گھر بھی چلتا تھا ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا یہ قوم یہود تھی اور سنیچر کا دن ان کے لیے قابل احترام تھا سنیچر کے دن ان کو حکم تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑیں شکار نہ کریں سنیچر کے دن مچھلیوں کو جیسے معلوم ہو جاتا ہو وہ بالکل سطح کے اوپر آ کر بڑی مقدار کے اندر جمع ہوتی تھی ان کے منہ میں پانی آتا تھا کہ بھائی آج تو شکار کرنے کا بہترین دن ہے اس دن سے ہم کو روک دیا تو انہوں نے ہیلا شروع کیا یہ حکم پر عمل بھی رہے اور ہمارا مدعا بھی حاصل ہو ایسا بیچ کا راستہ انہوں نے نکالنے کی کوشش کی آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قانون شریعت کو نہ چھوڑو بیچ میں سے کوئی گلی نکلتی ہو تو نکالو انہوں نے راستہ کیا نکالا جب سمندر کے اندر جواہر بھاٹا آتا ہے پانی کی سطح اوپر ہو جاتی ہے آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی کہ پانی کی سطح پانی تو بڑھتا نہیں پانی جتنا ہے اتنا ہی ہے پھر سطح بلند کیسے ہوتی ہے یہ بھرتی کیسے آ جاتی ہے کہاں سے پانی آیا پھر گیا کہاں ایک کٹورے میں پانی لے لیں آپ اس میں اچانک ابھار آئے تو آپ کو خیال آئے گا کہ نیچے مشین لگایا ہے اور پانی خود بخود کم ہو جائے تو آپ کو اور سوال پیدا ہوگا اس لیے فرمایا کہ سمندروں میں تمہارے لیے نشانیاں جیسے آسمانوں میں نشانیاں ہیں جیسے آفتاب میں نشانی ہیں جیسے محتاب میں نشانی ہے جیسے نجوم میں نشانی ہے جیسے دن رات میں نشانی ہے دن بڑھتا ہوا جاتا ہے تو اب دیکھیے بڑھ کر ساڑھے سات ہو جائیں گے مغرب ہوگی ساڑھے سات ایک دم گھٹنے پر آئے گا تو چھ بجے مغرب ہوگی کس نے بڑھایا کس نے گھٹایا کبھی رات بڑی کبھی چھوٹی کون کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے سائنس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس کی بس وہ تو آفتاب کی گردش اور کواکب کا جو نظام ہے اس پر غور کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہوا تو وہ ہوا وہ ہوا تو وہ ہوا حالات میں بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس کے سائنٹیفک اسباب پر غور کرتے ہیں بھائی یہ فلان فلو کیوں ہوا کہ فلان آدمی کو وہاں ہوا تھا وہاں سے چلا اس کو ہوا اس کو وہاں سے چلا اس کو ہوا وہ لے کر کے یہاں لایا یہاں ہوا وہاں سے اس کو چھینکائی اس کو ہوا وہ کھانسا تو اس کو ہوا یہ سب ان کے اسباب ہیں یہ نہیں کہتے کہ گناہوں سے ہوتا ہے اصل وجہ کیا ہے ایک حدیث شریف میں فرمایا لا ادوا ولا تیار ولا ہامت ولا سفر کوئی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگ جائے نہیں ہو سکتا کیونکہ بیماری میں کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے جو ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا تو فرما بیماریاں متعدی نہیں ہوتی یہ بات الگ ہے کہ احتیاط کرنے کو کہا حکومت احتیاط کرنے کو کہے تو احتیاط کرنا اسباب کے درجے میں منع نہیں ہے آپ اختیار کیجیے اسباب بچنے بچانے کی شکلیں بھی اختیار کیجیے کوئی منع نہیں ہے شرح لیکن اصل وجہ اور اصل سبب جو ایمان والا سوچے گا وہ یہ کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور اللہ انتہائی طور پر کریم اور رحیم ہے اور کیوں بندوں پر جو ہے ظلم کریں گے اور کیوں ان کو مٹانا چاہیں گے فرماتے ہیں وہ عمل کی وجہ سے فیصلے بدل تو بیماری اڑ کر کسی کو نہیں لگتی کیونکہ بیماری میں اپنے اندر کوئی طاقت نہیں جب تک اللہ نہ چاہے اعلی والوں نے کیا کیا انہوں نے جب بھرتی آئے تو میدان میں پھیلتا ہے پانی میدانوں میں بڑے بڑے گڑے بنا دیے جب پانی آتا تو مچھلیاں بھی پانی کے ساتھ کھینچ کر وہ گڑوں تک پہنچتی اور پانی جب اترتا تو مچھلیاں جو قسمت میں ہوتی ٹھہر جاتی باقی پانی چلا جاتا یہ لوگ دوسرے دن جا کر کے وہ مچھلیاں نکال لیتے اور دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے یہ بہت اچھا رہا کہ نہ لگی مہندی نہ لگی پھٹ کڑی اور رنگ آیا چوکھا لیکن جو وہاں سمجھدار اور دیندار لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے تم انسانوں کو پٹیاں پڑھا سکتے ہیں ان کی آنکھوں میں دھول ڈال سکتے ہیں لیکن تمہاری نیتوں سے اللہ باخبر ہے اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ جانتے ہیں تم کیا ارادے سے یہ کام کر رہے ہو ہم کو ڈر ہے کہ تمہاری پکڑ نہ ہو جائے تمہاری گرفت نہ ہو جائے ہم کو ڈر ہے لیکن دوسرے لوگوں نے کہا تم تو مسئلے بتاتے رہتے ہو تم تمہارا راستہ دیکھو ہم ہمیں اپنا کام کرنے دو ٹھیک ہے انہوں نے کہا تم نہیں مانتے نا تو انہوں نے یہ نافرمان جو تھے ان سے الگ اپنی ایک بستی قائم کی بیچ میں ایک دیوار بنا دی تم الگ ہم الگ تم الگ رہو ہم الگ رہیں گے کیونکہ نافرمانوں کے ساتھ فرما بردار اگر رہیں گے تو حالات آئیں گے تو فرما بردار کو بھی لپیٹ کے لے جائیں گے جب حالات آتے ہیں سب پہ آتے ہیں آتے ہیں نافرمانوں کی وجہ سے لیکن لپیٹ میں فرما بردار بھی آ جاتا جب وبائیں آتی ہیں حالات آتے ہیں کوئی کہتا ہے دیکھو فلاں تو بزرگ تھے ان پہ کیوں آئے ارے بھائی بروں کی وجہ سے نیک بھی لپیٹ میں آتے ہیں ایک جگہ پر گرفت آئی اللہ نے فرمایا کانو لا ان من کری فالو لبے سما کانو یسنا بھائی اچھے لوگ بھی اس مصیبت میں کیوں گرفتار ہو گئے اس وبا میں کیوں پکڑے گئے فرمایا کہ انہوں انہوں نے نے برائیوں کو دیکھا آنکھ بند کر لی کبھی بھی یوں نہیں کہا کہ تم برا کام کر رہے ہو بلکہ گناہ گاروں کے ساتھ مل کر کھایا ان کے خوشیوں کے غموں کے تمام تقریبوں میں شامل رہے کبھی ان کے چہرے پر ان کی برائیوں کی وجہ سے بل نہیں آیا اس لیے برائیوں کو برائی کہنا اور برائی سے روکنا یہ ضروری ہے یہ ایمان والوں کی خوبیوں میں ہے یہ ان کے کمالات میں ہے یہ ان کی صفات میں ہے کہ امر بالمعروف اور نبی یعنی منکر ہر ایک کو کرنا ہے جو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ برا ہے پیار سے بتائے بتانے کا ڈھنگ اچھا ہو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلانا ہے اور حکمت کے ساتھ بلانا ہے تو حکیموں کے پاس بیٹھنا ہے اور علماء کے پاس بیٹھنا ہے اور طریقہ سیکھنا ہے کہ بات کس طرح سے کی جائے کیسے سمجھایا جائے علم کی روشنی میں حکمت کی روشنی میں بات کی جائے اس کی برائیاں اس کے عواقب سے آگاہ کیا جائے اور ان لوگوں سے جو کھلے عام برائیاں کر رہے ہیں بھائی دیکھا کہ شادی کے اندر جو ہے مغازف یعنی گانا بجانا ہو رہا ہے موسیقیاں بج رہی ہیں چاروں طرف ویڈیو گرافی کا نظام بن رہا ہے بہت بڑے آدمی ہیں نہیں جائیں گے تو آج جو ہے تعلقات بگڑ جائیں گے تو دوستو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق بگڑے تو کوئی پرواہ نہیں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بگڑنا اس کی پرواہ مت کرو کہ تم اس کے ساتھ تعلق بگڑنے کی فکر میں گناہوں میں مبتلا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کھلا گنا ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی تو کیا آئے گا موسیقی سے روکا ہے گانوں سے روکا ہے ناچ سے روکا ہے ایک جگہ شادی ہو رہی تھی مشورے چل رہے تھے مشوروں میں ایک مشورہ ایک مسلمان اور اپنے آپ کو دیندار جو کہہ رہا تھا اس نے مشورہ دیا کہ رات کو ذرا پلے بیک کے اندر ہلکی موسیقی جو ہے رکھی جائے کچھ تاشے ڈھول والے کچھ ہارمونیم والوں کو بلایا جائے ہلکی قوالی اور ہلکی موقعی موسیقی تاکہ آنے والوں کا دل خوش ہو جائے یہ دیندار آدمی مشورہ دے رہا ہے جب مشورہ دینے والے ایسے ہوں گے تو یہ کون جائے گی کہاں ہوتا ہو تو بند کرنے کا حکم ہے فرمایا جہاں ناجائز امور انجام دیے جاتے ہو ایسی تقریبات میں پہلے تو شامل نہ ہو پہلا کام تو یہ ہے نمبر دو اگر شامل ہونا ہے تو طاقت ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ یہ برائی کو روک سکیں تو شامل ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں نہیں کرتے ہم پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتا ہے تو کیا کریں ان کو سمجھاؤ کہ مجھے بلایا اور یہ بھی رکھا ہے تو میں بیٹھ نہیں سکتا مجھے معاف کیجیے اور اگر بٹھانا ہے تو اس کو بند کیجیے ایک جگہ میں گیا تھا تو میں نے پہلے سے سوچا کہا ان کو کہ دیکھو غیر شریع امور نہیں ہونا انہوں نے بالکل نہیں ہوں گے آپ کا انتظام کیا ہے ہم نے کیا انتظام کیا ویڈیو والوں کو کہا ہے مولانا آئے بالکل پردے میں چلے جانا مولانا جائے باہر نکل جانا لو انتظام کرنے میں انہوں نے یہ انتظام آگے تم بیچ میں جو نکلے تو تمہارے کو کچھ بولے تو ہماری ذمہ داری نہیں یہ جائے اس کے بعد اپنا جو روٹین ہے جو پروگرام ہے اس کو جاری رکھا جائے اللہ کا ڈر نہیں ہے بے عزتی کا ڈر ہے سب کے سامنے بول دیں گے اس کا ڈر ہے قیامت کے دن رسوائی ہونے والی ہے اس کا ڈر نہیں ہے انہوں نے دیوار قائم کر دی کہتے ہیں ہم لوگ تو تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتے اس لیے کہ تم مانتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں تو تمہارے اوپر حالات ہیں ہم پہ بھی آ جائیں ان پہ حالات آئے آوازیں بند ہو گئی انسانوں کی آوازیں بند کوئی حیوانوں کی آوازیں آنے لگی انہوں نے سیڑھیاں لگا کر اوپر سے دیکھا او ہو یہاں کے انسان کے بجائے سب حیوان یعنی بندر نما انسان نظر آ رہے ہیں سب بندر کیوں ہوا ایسا وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو بدل ڈالا اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل ڈالا آج سب سے بڑی تکلیف دوستو یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری اسباب اور ظاہری چیزوں پر غور کرتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہاری برائیوں کی وجہ سے ہم تم کو بہت لمبا عرصہ چلتا ہے سلسلہ اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم کو اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسے وقت میں اللہ کی پکڑ آتی ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے ماسا بکم میں فبیما کا سبت کو تم کو جو جو تکلیفیں دنیا میں اپنی باڈی وائز یا اور طریقے سے وباؤں کی شکل میں امراض کی شکل میں آتی ہیں یہ تمہاری اپنی کمائی ہے ہمیں تو اللہ کے دربار میں رو کر یہ کہنا ہے کہ اللہ جو ہو رہا ہے ہم کو یہ اقرار ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم روئیں اس کی کثرت رکھیں تلاوت بڑھائیں معافی اللہ کے دربار میں مانگیں اور اس کوتا کی بھی اللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے روکنے کے اندر جو ہے کام نہیں کیا ہم نے نہیں روکا ہم لوگ نہیں اس کے اندر آگے بڑھ سکے اس وجہ سے گناہ اور معاشیات کی کثرت ہو گئی طرح طرح کی بیماریاں گناہوں کے اوپر آنے کا ایک ایک کے ساتھ حدیث کے اندر تذکرہ ہے ایک اللہ والے کے زمانے میں نادر شاید دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا ہے اور چاندنی مسجد پر کھلی تلوار لے کر باہر بیٹھے اور کا قتل عام تین دن تک دہلی میں نالیوں کے اندر خون بہ رہا ہے راستوں میں خون بہ رہا ہے لوگ تڑپ کر اپنی جانیں بچاتے ہیں اور چھپ چھپ کے رہ رہے ہیں کہ کون اس کی تلوار کی زد پر آئے گا کہہ نہیں سکتے جام کے لالے پڑ گئے زندگی کے خطرے ہو گئے اور ایک اللہ والے کے پاس پہنچنے والے لوگ پہنچے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے یہ نادر شاہ آیا ہے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا شامت اعمال ما صورت نادر گرفت ہمارے اعمال جو برے ہو چکے تھے اس نے نادر شاہ کی شکل اختیار کر لی ہمارے گناہوں نے نادر شاہ کی شکل میں یہ عذاب بھیجا ہے ہمارے اوپر یہ حالات بھیجے ہیں ہمارے اوپر یہ ہماری معاشیات اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور قرآن کریم نے اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا چنانچہ حضرت حود علیہ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے جو تقریر فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ اے قوم والو اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور شرک سے توبہ کرو بت پرستیوں کو چھوڑو یہ خواہشات کی پوجا چھوڑو اور خواہشات کے لیے اللہ کے حکم توڑنا چھوڑو اگر یہ سب تم نے چھوڑ دیا تم نے یہ بت توڑ دیے یہ خواہشات کو بالا تاب رکھا اور سچی توبہ اللہ کے دربار میں اگر کر لی تو جانتے ہو کیا ہوگا اللہ تعالی اپنی بل نعمتیں اور رحمتیں تمہارے اوپر جاری فرما دیں گے برکتوں سے نوازیں گے تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی تمہاری جان میں بھی برکتیں ہوں گی تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی ایک واقعے پر آج کی بات ختم کریں گے جمعہ میں مختصر وقت ہوتا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے انہوں نے آ کر شکایت کی حضرت میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں لیکن میرے یہاں اولاد ہی نہیں ہے ایک وضاحت ساتھ کرتا چلا جاؤں کیونکہ آدمی دوسرا جو ہے نیگیٹو پوائنٹ پر بھی سوچنا شروع کرتا ہے مولانا نے میرے کو بول دیا ایک جگہ تقریر کر رہا تھا میں تو ایک ہندو تھے انہوں نے جو ہے وہ شدھی کرن کی بات کیا شاید امام صاحب پانچ منٹ آگے بڑھ سکتی ہے فرماتے ہیں کہ وہ شدھی کرن شدھی کرن کہتے ہیں کہ دل کا شدھی کرن جیسے ہمارے یہاں تسکیہ ہے وہ عبادتوں سے ہوتا ہے ہندو کہہ رہے ہیں اور یوں کا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے دھن ہے تو دھن شدھی کرن کرو یعنی مال کا شدھی کرن کرنا ہو تو دان آپ کو پڑے دان آپ એટલે આપના ધનનું શુદ્ધિકરણ થાય અને તમે ધર્મનું કામ કરો એટલે તમારું હૃદયનું શુદ્ધિકરણ થાય بات تو صحیح گئی میں نے ان کو کہا یہ آپ کا جملہ نہیں ہے تو آپ ہمارا جملہ لائے ہیں ہمارے یہاں زکات کا نظام ہے زکات مال کے شدھیکرن کا نام ہے ہر ایک کے مال کا شدھیکرن جو ہے وہ کیا جائے گا تو فرماتے ہیں زکات کے ذریعے سے کیا جائے گا اور شدھی کرن کرنا ہے نفلی صدقات کے ذریعے سے کیا جائے گا تو اس سے پہلے ایک ساتھ تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا میں نے ایک لاکھ روپیہ اسپتال کو دیے ہیں اور بغیر جو ہے زکات کی رقم کے للہ دیا ہے کیونکہ بعض لوگ روکتے ہیں زکات ہم نہیں لیں گے بھائی مستحق ہے تو لینے میں کیا تکلیف ہے نہ لینے کو جو لوگ ہیں وہ برابر لے رہے ہیں جن کو نہیں مستحق ہے وہ بھی لے رہے ہیں مسئلہ پوچھا مجھے کسی نے اینٹینا ڈش لگا ہوا ہے اوپر اور وہ چھتری بھی لگا ہوا ہے اوپر اور اتنا بڑا جو ہے بڑی اسکرین کا ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اور مولانا زکات ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں اگر تو مفتی صاحب کو پوچھی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ وہ زکات برابر مانگ رہا ہے کہ میں زکات کا مستحق ہوں دیا جائے اتنا سامان تو گھر کے اندر ہے خیر تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ سامنے کہا کہ آپ نے شاید میرے بارے میں میں نے لیلا دینا چاہے اس کے لیے کہا میں نے کہا آپ کے لیے نہیں کہا میں وہ غیر جو کہہ رہا تھا اس کو اسلام کا ایک قانون سمجھا رہا تھا کہ شدھیکرن کی بات ہے خیر اولاد کا نہ ہونا یہ بھی بہرحال مسلحت ہے اللہ کی حکمت ہے جیسے حالات کا آنا ایمان والے پہ بھی حالات آ رہے ہیں بھائی اس میں سبھی لپیٹ میں جیسے میں نے کہا آتے ہیں تو کیا ہوگا فرمایا تیرے درجات کو اللہ تعالیٰ برن فرمائیں گے نیک آدمی آ گیا تو فرماتے ہیں اس کا تو گناہ نہیں ہے نا نیک آدمی حالات میں آ گیا تو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے تیرے درجات بلند ہوتے ہیں جہاں برائیاں نہیں وہاں درجات کی بلندیاں ہیں ایمان والوں کے درجے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کو آزماتے ہیں بلکہ جن کو پسند فرماتے ہیں ان کو آزمائشوں سے دو چار کرتے ہیں آزمائش ہے نشان بندگان محترم اور جانچ ہوتی ہے انہیں کی جن پہ ہوتا ہے کرم بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے اس نے سوال کیا میرے یہاں اولاد نہیں ہے میں نے بہت وظیفے پڑھا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو اس نے سب کو جا کے کہا کہ استغفار تو میں روزہ نہیں کرتا یہ تو جاری ہے استغفار استفاد میں کہتا ہوں استغفار کرو توجہ کے ساتھ کرو ہم ذکر کرتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ کرتے ہیں درود پڑھ رہے ہیں غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں کلمے کا ورد ہو رہا ہے تو چلتے چلتے پڑھ رہا ہے تو توجہ نہیں رہتی اور دو چیزوں میں آدمی کی توجہ نہیں رہتی بعض لوگ تقریر کے بیچ میں وظیفہ پڑھتے ہیں یاد رکھو دو کام آدمی نہیں کر سکتا دو شخص کشتی کے اندر آدمی بیٹھ نہیں سکتا دو گاڑیاں ایک ساتھ نہیں چلا سکتا تو ذکر کی گاڑی بھی چلائے اور سننے کی گاڑی بھی چلائے دو گاڑیاں ایک ساتھ نہیں چلے سننا ہے تو دل لگا کے سن لے سننا ہے تو ذکر کر لے ایک کام کوئی کر سکتا ہے دو کام نہیں کر سکتا اس لیے جب بیان ہو رہا ہو تو توجہ سے بیان کا سننا اور اگر ذکر کر رہے ہیں تو کسی کونے میں بھائی بیان کا سننا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیان ضروری نہیں ہے تو ایسی جگہ پر جہاں آواز نہ آ رہی ہو کیونکہ جہاں بات ہو رہی ہوگی وہاں ذکر کریں گے تو توجہ نہیں رہے گی توجہ بڑھ جائے گی ذکر میں توجہ درکار ہے اثر کیوں نہیں ہوتا ہم لوگ توجہ کے ساتھ ذکر نہیں کرتے دھیان لگا کر ذکر نہیں کرتے دھیان لگا کر تلاوت نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا استغفار کرو کہ میں استغفار کرتا ہوں فرمایا میرے آپ نے کیا دلیل دی دلیل کیا ہے کہ میں استغفار کروں تو میرے یہاں اولاد آئے گی کوئی دلیل ہے فرمایا تو دلیل قرآن سے بیان کروں ایمان والے کی دلیل کتاب و سنت ہے نا فرمایا کہ کیا دلیل ہے سورہ نو کی آیت پڑی فرمایا فکل غفارا نو علیہ السلام نے کہا اپنے شرک سے اور گناہوں سے اللہ کے دربار میں معافی مانگ اس لیے کہ جو سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں آگے فرماتے یور س نے سما یہ استغفار اگر اللہ کے دربار میں تمہاری توبہ منظور ہو گئی تو آسمان پر جو بند تالے لگے ہوئے ہیں بارشوں کو اللہ الاگے کھول دیں گے بارشیں موسم میں برابر اگر ہوں تو کھیتی اچھی ہوگی کھیتی کا نظام اچھا چلے تو ملک کا اکانومی کا نظام اچھا چل رہا ہے سب نظام اسی پر ہے آسمانی نظام ہے زمینی نہیں ہے بارش تو اللہ ہی برسائیں گے تمہارا نظام اکانومی کا ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا بارش رکی کیوں ہے یہ انسانی اعمال کی وجہ سے رکی ہے تو اگر یہ تالا کھل جاتا ہے اللہ برساتے تمہارا اکانومی ٹھیک ہو جائے گا دنیا کا اکانومی آج اگر بگڑا ہے تو دنیا میں معاشیات کی اس قدر کثرت ہے جس سے پہلے سالوں میں نہیں رہی اور گناہوں کے راستے اتنے تیز ہیں کہ آدمی کا بچنا بستر پر پہ کیا مسجد میں بھی مشکل ہے ایسے حالات سے دو چار ہیں بہت سنگین حالات سے دو چار ہیں کون سے راستے کو سمجھائیں کون سی بات سمجھائیں کیا باقی رکھ دیں کسی جگہ بیان کے لیے جاتے ہیں تو دس پندرہ پروگرام کے اندر لیسٹ آتی ہے یہ بھی بولو یہ بھی بولو یہ بھی بولو میں نے کہا فرمائشی نغموں کا پروگرام نہیں ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں وہ وقت پر ضرورت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کبھی ان کا کہتے ہیں تو لڑائی بھی ہو جاتی اس لیے ہم وہ نہیں کہتے خیر تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا اللہ فرماتے ہیں یور علیکم کم اللہ بارشیں برسائیں گے اور کثرت کے ساتھ برسائیں گے خزانے اس کے پاس وہ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری استغفار کے بعد تمہارے توبہ کر لینے کے بعد تمہارے مال میں بھی اضافہ کریں گے تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کریں گے دیکھو اولاد دینے کی بات کہیں نہیں کی اولاد بھی دیں گے مال بھی دیں گے تو آپ پر برکتیں دنیاوی بھی ظاہر ہوں گی عبادات پر دنیاوی اعتبار سے بھی آبادی کے فیصلے فرمائے وہ اللہ کو ارے باغات سجا دیں گے اللہ تم کیا سجاؤ گے اور تم کیا گارڈن بناؤ گے جب بارش برسے گی تو اللہ وہ سوکھی زمین کو تین دن میں کیسے جوبن پہنا دیتے ہیں کیسی سنور جاتی ہے وہ جس میں بکریاں چڑھتی تھی اچانک پانی آ جاتا ہے جو زمین بالکل خشک اور ڈرائی اور پیلی ہو چکی تھی تین دن میں ہری چادر اللہ اس پر بچھا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَّكُمْ ہوں مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا یہ ہے اللہ کا کلام ہماری سب بیماریوں کا مداوع اور ہماری سب پریشانیوں کا علاج اللہ کی کتاب میں موجود ہے سرکار کے نسخے شفا اور حدیثوں میں موجود ہے اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں نعمتوں سے استفادے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں اپنے احوال پر غور اور نظر ثانی کرنے کا موقع عطا فرمائے استغفار کی کثرت کرنا ہے جو حالات ہیں اس میں تلاوت قرآن کثرت سے کرنا ہے اللہ سے مانگنا بھی ہے دعائیں بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب پریشانیوں کو دور فرمائے یہ وباؤں کو دور فرمائے انسانوں کی حفاظت فرمائے شہروں کی گاؤں کی ہر طرح کے انسانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نیکیوں کی ہم کو توفیق عطا فرمائے معاشیات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے انہی گزارشات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں دعوانا الحمد للہ بعد میں پناہ جانا